سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو کرتے تو ایسے برابر ہوتے تھے کہ اگر پانی کا پیالہ آپ کی پیٹ پر رکھا جائے تو وہ بھی نہ بہتا حدیث نمبر سولہ سو ستاسی مسند احمد